الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان والصلاة والسلام على نبيه نبي آخر الزمان وصحبه أهل الصدق والإيقان والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن من أناب إلي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والسلام عليك يا يا سيدي رسول الله وعلى پلا دو يا سيدي يا حبيب الله گیا والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى لا لتا يا مكين قلوب اہل سنت مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ گوجرے دے تواڈے اس چک دے اندر پہلی مرتبہ برادر محمد دیور ساتر خدمت دین آن موقع ہے بہت ہی اسرار التجان مجبور کر میرے محترم نے تاریخ ناچیز کو لئی اج کلبیت جلسے چڑ سن کچھ افاقہ جنابا کرنا جلسا حاضر ہوا اللہ جل شان پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ شان شان شان شان شان پا کرا سہی ہی یل مافر معر سہی بیانی بیاانی بیاانی محترم محترم محترم محترم محترم محترم محترم کسی مفصل طویل موضوع دا ارادہ کر کے نہیں بیٹھا ایک موضوع نواں ترتیب ہو رہا ہے اس دا عنوان تحریک ولی اللہ کی حقیقت اور اس کا پس منظر پیش زیر ترتیب جوں ہی مکمل ہویا ہویا ان شاء اللہ الرحمان جتھے مقدر چ گا اس نو مفصل بیان کراں گا اور اے دنیا دے منبر دے پہلی مرتبہ بیان ہوگا تسی خود موجود عنوان تو ہی محسوس کر رہے ہو کہ تواڈے کن اینو پہلی وار سن رہے ہو کوئی نہ کننا سنیا نہیں ہونا اکھاں ویکھیا تحریک ولی اللہ کی حقیقت اور اس کا پس منظر اور پیش منظر اس موضوع کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ کچھ دین کے نام پر دغا بازی کرنے والے لوگ ہمارے اسلاف کو چرانے کی کوشش میں رہتے ہیں دین کے ساتھ دغا بازی کرنے والے دین کے ساتھ دین کے نام پر دغا بازی کرنے والے لوگ ہمارے اسلاف کو اہل سنت و جماعت کے مشائف کو چرانے کی نامشکور کوشش میں رہتے ہیں عرب اجم کے وہ دغا باز اور سارے ایسے غیر محسوس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے حضرات ان کے اس کام کو سمجھتے نہیں ہمارے دوستوں سے صحیح علم نکل چکا ہے یورپی ہال علم سمجھ بیٹھے گا عقل مظلم کو ہم عقل مقدس سمجھنے لگ پڑے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم عند قرب القيامة و جہالت عام ہو جاؤ آپ پیش گوئی اور خبر اس دے صدق دا دور ظلمت ہی ظلمت روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دین دی جیڑا سلبو سلبو سا اس بنا جلدی ستر فیصد باوجود ستر فیصد باوجود ستر فیصد ستر فیصد باوجود ستر فیصد پونچتے ہر کلمہ پوری دنیا حال ہے لیکن سنت و جماعت باقی سارے ظلم و ستم دا زیادہ شکار وجہ سارے جانے وجہ صرف سلف صالحین سال طریقے نو چڈنا ہے اور کچھ نہیں عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم عزیزم

ہر مومن دے دل سے بازے کہ سڈے بابا فرید ورگے سڈے تاجدار گوڑا ورگے سڈے پیر شال ورگے یہ لوگ وہی نے جڑے امبیا والے مسلم دے صحیح وارث ہو جانے اسلام ایک دین ہے دین ایک ہے لیکن جس طرح کسی آدمی آدمی آدمی کسی آدمی کی تصویریں چند چاند لوگ بنانے والے کوئی دے اندر کوئی کمی کر دے کوئی اضافہ کر دے کوئی نک ودا چڈا کوئی کن کٹا چڈا منہ ودا چڈا کوئی کد وڈا چڈا کوئی ہڈ وجا چڈا لیکن لیکن لیکن ایک لیکنڈ کش ایسا ہوئے جڑا ہو بہ صحیح تصویر سارے لے کر بدا اونے کچھ کٹا چڈیا کو جاتی ہے

لیکن وہی گل کسی کچھ بتا چڈیا کسی کچھ بتا چڈیا اسلام سونا سونا سوڑا کر چڑیا لیکن سڈے بابے فریق پیر سیال سیال میرے علی ورگیا جی اسلام کی تصویر سی وہ حقیقی تصویر ہے سوڑیوں گل گل گل گل ایسی حقیقت ایک سوال مقابلے کا جواب بھی ہے جو خبیصوں جاہلوں کی طرف سے اٹھتا ہے اپنوں کی طرف سے بھی اٹھتا ہے غیروں کی طرف سے بھی اٹھتا ہے وہ کیا دین ایک ہے دین ایک ہے اتنے فرقے ہیں اب کس کو غلط کہیں کس کو صحیح کہیں دین تو ایک ہے وہ بدبخت دین ایک ہے لیکن یہ ہے دین جو اتاری گئی ہے تصویر اتارنے والے والے کوئی نہ کوئی صاحب شامل ہے کوئی ادھورے نے کوئی پوڑے نے کوئی پورے فرق صرف اسلام کی تصویر اتار اتارن والے سنیا کے بزرگ وہ پورے پورے مسلم سے انہوں نے مالک نے کمال بخشیا ہے کر کے ہر مذہب والے کول ولی نہیں ہون گے سوائے نبیا کول موج رہے ہوتے ہیں اللہ کے ولیا کول کرامتا ہوتی دوسرے کو لانچ لبدیاں کرامتا نہیں سارے سنیا کو کرامتا لبدیاں ہے

میں اگلے دن اگلے دن ایک موضوع آیا کشمیر کے اندر ضلع پمبر چوکی سمانی موجود عنوان سی الوہیت نفس کا فسنا دربارہ دا دشمن دربار والے خالے مذہب رکھنے والا ایک مولوی صاحب بیٹھا سی تقریر سنن تو بعد آئے میں گڈی چ بہن لگا ملے کہن لگے کہ جی میں فلانے مذہب کا سا تیری تقریر سن کے میں توبہ کر اگلے دن میرے کو شیخو پورا کچھ وہ پورا خاندان پورا خاندان جنگ دے ظالم دا شکار سی جنگ دے ظالم دا ظلم دا شکار سی پورا خاندان جنگ دے ظالم دا ظلم دا شکار سی سمجھن والے سنا جان کے میرے اشارے دوجیاں میں نہیں سمجھانا جنگ دے ظالم فسادیاں جنگ دے جنگ دے ظالم دے فسادیاں دے ظلم دے فساد دا شکار سی انہاں ناچیز دا بیان سنیا پورا خاندان علماء اور سنگیو یورپ کے بم سا گل یورپیا ہو سکتا بیان دریا کوئی ہو سکتا سنے سہی سارے جی دل چیر کے نہ بڑے نہ بڑے ہوں غور فرمانا میں اپنے اس عظیم مفصل اور طویل تحقیقی تحقیقی موضوع کا تھوڑا جا حصہ جناب اگے رکھا گا اور اس نے رکھنے کی وجہ کی رکھنے کی حکمت ہوئی ہے میں عرض کر رہا سا کہ سڈے حضرات علم بہت کم ہو گیا ہے علمی روشنی روشنی کام ہو گئی ہے عمل تو ویسے ہی روکنا مفرم علم بھی ختم ہو گیا اس کے نتیجے حقائق سامنے نہیں رہے سڈے فرتے جا رہے ہیں سڈے مشائے خائے خائے سڈے بزرگوں ہزار ہزار خاندان ایسے عظیم لوگ ہوئے ہر خاندان نو ویکھیے دوسرا کو لڑا بھی انہیں خانہ اسلام پہلس میں جماعت مثال کے گریز کرنے والے ایک عظیم خاندان ہے جس کو دہلوی خاندان کہتے ہیں دہلوی خاندان یعنی شیخ عبد العزیز محدث سے دیل ہوئی انہوں نے والد شاہ ولی اللہ محدث سے دیل ہوئی انہوں نے والد شیخ عبد الرحیم محدث سے دیل ہوئی انہوں نے والد شاہ وجی الدین دہلوی انہوں نے نانے انہوں نے دادے انہوں نے چاچے انہوں نے مامے سارا اللہ تعالی نے ہر رنگ عطا فرمایا سی ایک بندہ اللہ پاک معاف کرے انہوں ایک بندہ ایک ایسا عجیب فساد کا شکار ہویا اور اس نے فساد پھیلایا سڈے پہن لگ پیا لوگ وہ بھی نکلنے والے ویشو نکلنے والے کوئی شہ نہیں سی وہ لوگ آ

لیکن سنگیو تاجدار گڑا جیسا بندہ بھی شاہ ولی اللہ محدہ سے دل بھی سرکار کی گل حجت اور دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں

ہر فساد ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر جہل جہل جہل جہل ہر قبوت سے میں اسی طرح اشارہ اور سنیو میرا موجود عظمت اسے آپ اندازہ لگانا ہو کرنا ہونا ہے میں صرف ایک گل اس موضوع کی تھوڑے سامنے کراں گا اجازت چاہاں گا اس ایک گل تو اندازہ لگانا کہ یار دا موضوع کتنا ہونا ہے جی ایک گل لائے ہائے ہائے ہائے ہائے

اللہ اکبر کبیرہ ان دو بزرگاں دے صرف اور صرف جمنے دی گل کرائی قاضی صرف جمنے دی دساں گا کہ دوویں بزرگ دربارا دا فیض نے او جنہاں دے جمنے دربارا دا فیض ہو انہاں دی زندگی دربارا سمجھ نہیں آئی میری گل جی۔ کیسا جی جنہ کا جمنا ہی دربار انہوں کی زندگی دربار کے خلاف مڑ جا فریا فریا فریا ہوں جی کوشش کرن کرن ثابت دی کہ کربت کر دربار دے خلاف سن شرک سن ہن او کیویں ساڈے بزرگاں نو چرا سکن گے بولو ساڈا بزرگ چوری ہوئے ہاتھ ہاتھ ساڈے بزرگ زندگی وہ ایڈا چاڈن عجیب کہ جمنا ہی انہوں کا پیار دستا ہے جنہ کا جمنا دسے گا کٹر سنی پھر سمجھ لو چور لکھ کامیاب ہو سکتا چوریب ہوا نہیں بڑا توجہ نہیں فرمائی نے تو گل سمجھنا میں جناب ابتدان یہ روشنی ہوا کہ شاہ ولی اللہ سے دل ہوئی اور اس دل میں خاندان کے بارے اگر کوئی صحیح معلومات حاصل کرنا چاہے انہوں نے بارے صحیح جاننا چاہے میں کتابوں کے نام دس دینا انہوں دیا اپنی لکھیاں کسے لکھیاں ہو لکھیا ہو نہیں لکھ جائے انہوں نے اور اپنے حالات آپ لکھے وہ کتاباں بازاروں بھی جائے بندہ ترجمہ پڑھ کے معلوم کر سکتا ہے سکا ایک کتاب اور آخری آخر سنی ہوئے یہ نہیں کہہ سکے ابتدائی متعلق لکھی ہے بعد میں جی تعلق شاہ صاحب مسلمان بھی نے سچے سنی بھی نے کامل فقیر بھی نے ڈراماس باغ ویرا یارویں والے نو جان دے جی کہ نہیں یارویں والے پیر دے بندے لارے اور بندہ اللہ اکبر شاہ ولی اس کتاب کے نام نام میں دین لگا لگا اور اور بارے آپ آخر جی انفاس انفاس دوسری

تو وہ کتاب القول عرف پارے والے اور کتابیں کیوں حوالہ شاہ صاحب نے لکھیا ہے فرمایا

میں کہنا ہوں جی وہ جوگی کی کتی آگو جوگی کی کتی آگو جی پیلے کپڑے دینے ہونے مگر تر پہ وہ جی فلانا بھی وہ فلانا بھی وہ فلانے بھی دین دیو کی گل کر لی ہے منہ اسلام سے رہ کے ہاں؟ اسلام کا سیدھا منہ لے کے جانا چاہیے ہر کسی کو بات ٹینٹ پینٹ پینٹ پا پاؤن والے اسلام اسلام یہ گل نہیں سمجھ لگی لکھم لکھم لکھم تو عزیزم گل سمجھنا حوالے دے شاہ صاحب شاہ صاحب کی زندگی اور شاہ صاحب کے خاندان زندگی صحیح معلوم اور انہوں نے خاندان کا وی بتایا اس ویڑے دے بارے صحیح معلوم کرنے دو دو کافی نے شاہ صاحب کے کے لیے یہ کتابیں ضرور رکھنی چاہیے جڑی میرے ہد میں میرے فارسی اصل میں صرف صرف اور دو بزرگ شاہ ولی اللہ انہاں کی پیدائش کی بولو سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او سنگیو نال پہلی گل شاہ صاحب پہلی کتاب اگر سنی مذہب نہ اور دوسرے مذہب کے خلاف نہ ہوا میرا ویٹ کیسا یہ پہلی بار مذہب کے حق میں نہ ہو دوسرے مذہب کے خلاف میں مطلب پہلی گل شاہ صاحب سے دل بھی اپنے والد اپنے والے گرامی سنا لیا کی الدین مزارے پیدا شرا شرا شرا ہاں جا سب خبریں شم میں شنم شنم شنم بسا و فرد ڈالے شرے شاہ صاحب فرماتے ہیں میرے والد گرامی شیخ اکبر رحیم محمد سے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں فرمایا شروع شروع شروع شروع جس نے پروردگار میں نو دل والا بنایا ہے میں نو دل والا بنایا ہے عارف بنایا ہے فقیر بنایا ہے صوفی بنایا ہے اللہ والا بنایا توحید روشنی عطا قلب منور ہویا ہے جس فرمایا سینہ روشن ہویا ہے رب دی ہوا میں گم ہو گیا فرمایا کی میرے اندر شوق پیدا ہویا ہوا ہوا اجلادی ہوئی شوق پیدا ہویا ذوق پیدا پیدا ہو گیا فرمایا میرے بزرگ سن سنت توجہ فرما فرما میرے

محسوس ہونی نہ گرمی محسوس ماسو مینو اپنی ہوش نہ رہنی سوائے ہر شہر جانی اپنے نانا جی دربار میں بیٹھے میرے نال ہر گل ہو جانی ہر شہر میں اپنے نانا جی کمرالے رونا پاس والے تھے نہیں والے پاسے نہیں نانا جی قبر کرنا کمرہ روک کرنا کمرہ روک کرنا والے نہیں جتھے جا کے سارے دا علم جا رکتا ہے شروع نے جب رب نے ہے علم تے ہے شوق شوق پیدا ہو گیا ہے گلوار بیٹھ گیا شرک کرن دا شوق پیدا ہو گیا شرک کرن دا شوق پیدا ہو گیا ہوا دربار تے جا رہا

میں سلفی گل کر کےمر شریفل ملوجے ہوگا ساروں ساروں سسا میں ایک بارہ نہیں جی دوارا نہیں دس بارہ نہیں کئی بار ایشا شریف شریف اپنے آپ کا بندہ ہی نہیں گا گسا معلوم ہوا توجہ ہے لیکن یہ نعرہ ختم نبوت کے ساتھ دگا بازی کرنے کر رہے ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کے طور پر نعرہ لگاؤ سنگیو خیر اس کے اندر انشاءاللہ ایک منٹ سنگیا میں روشنی آخر جاؤں گا توجہ ذرا توجہ توجہ ہاں جی میں اوت شتارجی لین آئے گا جی شرم آنی انہوں انہوں نے نے لکھ لکھ دیا دیا شرم شرم نہیں نہیں آئی آئی جنہیں جنہیں اللہ اللہ گلیوں کی شکل میں شیطان باہر پہ لاکھ لاکھ میرے سامنے لکھا میں سنگیت بولنا ایمان مانتا سو نانا جی سی خبر نانا جی خبر لگے خبر ملنی ہے حسین حسینے پاگ دربار دے بیٹھ کے رو ہی لبلی لے سنا مور

آپ چیلنج کسی نے کرنا یار کی ہوتا ہے کو ہے ہمیں کہیں تصرف کر کے ایک نے اسی طرح اعتراض کیا آپ نے سامنے بیٹھا آپ نے تھوڑی جی نظر مبارک چکی نا وٹ کھا گیا جس لیے ہوش آیا فرمان سنا ڈاڈے لوگ جی توجہ نہیں فرمائی سڈا کلندر اقبال فرما دردر نہیں تھوڑی روشن منگ میں کچھ اتنا نہیں تھا روشن منگل میں سمجھ آئی کہ نہیں قربان قربان جام جام جام جام جام جام جام نہیں فکرو سن لنک سل जन्नत ले

جاوا خالی پہلو مطلب سنا لینا ہرگ جی آرگی بزرگوں کا ذکر لکھیا ہے ساڈے بزرگوں کا ذکر لکھا ہے بےنتی لکھے لکھے شجرا لکھا لکھا شجرا لکھا ہے گھر والی آلو روسرے کی لڑائی چھوڑیے بلانا نسل بچا جمے گا جہاں را نہیں ہویا ہل شادی نہیں ہوئی ہوئی اوشی سوئی

انصاف ہے جنہوں دنیا دیتی سی انہوں جاندار کوئی نہیں جنہوں کا خیر دس کی درویخ بال جمیا نیا نیا جمیا ماندے بوڑے بولی میں وہی امانا شادی آپ ہو جائے گا وجہ میں جمیا نہیں بچی ہاں سچی دس بلییا نو کنڈ پانڈوں کا بھی پتا نہیں ہوتا بلی نبی کے نہیں میں پوچھنا یہ مذہب کی لینگے انہوں نے مذہب والے لگنا بزرگ دیکھتے بچہ جمیا نہیں پہلو پر دس دیا جمنا بھی ہے نرست لبنی ہے میرا نانا میرے میرا نانا جڑا دے بارے پہلو ہی دس گیا وہ پڑھنے والے کا مطلب نہیں اللہ شہر سن گرونی سن سیر دے والے تو وہ کنڈر سنگی شانے سانگے سانگے سانگ سانگے سانگ آئے سایا دس زمین تھلے بیٹھی سو خیال نکلیا انے بزرگ ساڈے ہے ساڈے بزرگ

بزرگ بھی ہوئے بیٹے پارے وار جی ہوئے پہلے معلوم ہوا بزرگ

بول نہیں جہان بہان بہان ادھر بھان تلیدر شاہ ولی اللہ کے جمنے گل کرنا مز مز مز بھائی

بعد کون کون شادی ہو رہی ہونی بہ گئی شادی ہونی کرنی پی گئی وہ شادی شادی وہ

خالی شاہ ولی کسی جسے نہ چراغ گل نہیں توڑ جائے نہ

پتر منگ آسن تر جانا منگل آسن گیا خالی فرماوے جا دے نہیں آخر کہنا ہی پہنا جو بابا بابو گل کر گیا بس وہ کر کے اجازت جانا آپ فرما فرمایا میرا چشی بولن اسی کو ملک رہا لگا اسی اخا بال نہیں ہم رسول اللہ پر جان دے سکتے ہیں مگر اللہ مٹنے نہیں دیں گے لبار سو لبیک یا رسول سکتے ہاں، ہیں اگر یار سال لا کٹنے نہیں دیں گے جان دے سکتے ہیں یا رسول اللہ مٹنے نہیں دے گے اور اگر کوئی مٹائے پر ہم لانت رہے ہیں آیا سوال کہ نہیں آیا یا رسول اللہ کٹان مٹان کے ہے کوئی ہے یا رسول اللہ کٹان مٹان کوئی ہے بولتے نہیں ابو جال بلارے جب حضور لکھن لگے تھے نا محمد رسول منسور بلارے بولنے بات نہیں سمجھے

سبحان اور ہم اپنی پہچان مٹا لیں تو ہم مٹ گئے کوئی جب بندہ اپنی پہچان ختم کر دیتا ہے تو سمجھو وہ ختم ہو ہم خود خود خود کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم یا رسول یار سکتے ایسے نا اس کا مطلب ہے جو یا رسول اللہ کو کاٹنا اور مٹانا چاہتا ہے یا کاٹ مطلب ہے وہ سنیوں کا دشمن ہے اور سنیت کو ختم کرنا چاہتا ہے ایسے بولتے تھوڑے کوئی نہیں آئے اچھا اگر اچھا، کوئی ہمیں کہے اگر کوئی کہے تمہاری جماعت رجسٹریشن اس شرط کے ساتھ ہوگی کہ لبے اللہ کی بجائے لبیک پاکستان کرو رسول اللہ کاٹ دو تو بتاؤ مسلمانوں کیا کیا رجسٹریشن کر ہے تم کہو گے

وہی لانت ہے سیاست وہی ہے جس میں دین پہلے ہو سیاست شاہے شاہے سارے سارے سارے سارے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول سو گندا یار رسول یا رسول سو گزلہ یار رسو گندہ ہے

ایک نے نے کہا انہوں نے کہا جی اس وجہ سے کاٹا ہے انہوں نے کہا جی جو کٹوانے والے تھے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اشتہار چھپیں گے الیکشن کے موقع پر سب کچھ ہوگا تو پھر یہ یا رسول اللہ نیچے جائے گا بے ادبی ہوگی میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جن کی یہ نیکی بتا رہے ہو نا اگر وہ تھوڑا سا بھی ہمیں ان پر گمان گزرتا کہ وہ اس طرح کے ادب والے ہیں تو ہم چلو مان لیتے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک یہ مطالبہ کبھی نہیں رکھا کہ اے الیکشن لڑنے والوں تم اشتہار چھاڑتے ہو اشتہار پر اور اللہ وزیر اعظم اللہ جانے نہ لکھا لکھا لکھا بے جگہ ہو سکتا والے ہاں۔ اللہ کے فضل سے جرت دی زبان لگی ہونی ہے جرت دی زبان اللہ نے جی۔ کسی سے پوچھو گے اس کے اندر یہ سلائی بات آگے بولنا کھڑا کے بولنا اللہ نے شرف بخشیا ہے بھائی مانل دسوئے میں گل کی صحیح میری الف سے لے کر یہ تقریر کری ہے اس میں کسی ایک بات پر بھی اگر آپ کو اعتراض ہے کسی کو بھی ہے بعد میں پیچھے چونچ رہا مت کر ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ہاں, جی۔ ہاں بسم اللہ

میں ہاتھ خالی نہیں لایا میں وہ فوٹو چڈی میں نے یہی بات کہی تھی کہ اسلام کی تصویر صحیح اہل حالت پیش کرتے ہیں تو دہلوی خاندان کے حوالے سے ہم نے اسلام کی صحیح تصویر کا ایک رخ آپ کو دیا اگر میں اس میں پورا بیان کروں چاہیے

خدا بندہ میں ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہنا خدا بندہ اقبال ساڈا کہندا ہے ساڈا اقبال کہندا ہے درد بھری گل کر کہندا ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل میرے کدھر کدھر خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی کی عیاری ہے سلطانی کی عیاری آندا یا اللہ درویش بھی اجدے یار مکار نے بادشاہ بھی یار مکار نے تے اجڑے جنہاں نو نہیں یاری مکاری آندی سیدھے سادے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے

دھرنا ہوتا ہے دباؤ دھرنا کیا ہوتا ہے دباؤ اور الیکشن ہوتا ہے سمجھوتا دوجے لفظ دھرنے کا مطلب ہے مطلب مطلب مطلب مطلب چل جی یہ مطلب یہ یہ مطلب مطلب دھرنے کا مر جا الیکشن سمجھوتا نہ نہ مرنا مارنا اگلے عوام ڈوری چڑنے

بھائی اسلام جی, جی لڑن کا ول نہیں ہوگا منے بہ گئے یہ خیال ہے جی میرے والد میں ہاتھ مار کے ہاں جی میرے پاس چنگی برادری پچھلے جی کم انہوں بھی خاص طرح کہ گوا شڑی وہ پچھلے آگے جو سمجھ ارے بھائی لبیک یا رسول اللہ کے لیے حاضر ہے الیکشن کے لیے نہیں ووٹ لانے لانے رسول اللہ کے لیے حاضر ہے اگلی گل سنے ممتاز قادری شیطان تاثیر لال الیکشن لڑیا ہے یا انہوں قتل کیتا ہے بولو ایک بولو ایک بولو بولو بولو بولو انہیں گولی ماری ہے یا الیکشن لڑیا لڑیا ہوں دو گل ضرور یا غلط کیا یا غلط کر جی حل جی گستاخی کا حل اور کا حل الیکشن ہے وہ گولی گولی اگر گولی ہے منیا جی سچ مان لیے پھر آپ ماڈرن دور کا ماڈرن دور میں سچ ماننے پھر سانو ماڈرن

است کرتے یا بڑے بول دیتے نہیں بڑے بول دیتے نہیں بڑے گرم گیت بہت بہت شکریہ اللہ کریم ذہن میرا دل میرا پیدا آزاد پوری قوم انگریز غلام آزادی نام جو ہی گل اسلام کی عمرہ ہوئی سیاسی اشے گا کسی نے کہا کسی نے کہا شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے شہید ہونے کو جی تو بڑا گرا لگن سنا ہے دعا کرو کرو کرو کرواری بابا میرے دوست نے جلسے کرا مہربانی سڈے مطلب, مطلب فورن دے اور انہیں دیکھا جس جس جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اگر وہ پورا نہ ہوا تو جی، ہوں سارے پہلو پتا نہیں دعا دے رہا ہوں دعا کرو کرو کرو کرو ہائے

برمی

مرضی رنگ بدلیں گے تو ایسا اسلام کی خدمت کریں گے اللہ نے یہ بات مل کر قلم خوش کرمر سے کامیابی مل سکتی ہے اسی طریقے میں مل سکتی ہے اور ادھر دیکھے

اقبال بھی بول گئے اور پھر سنوئے ووٹ کتنے ہوں سن اگر کوئی سوا لاکھ نبی کا ووٹ ثابت کرے میں آپ ووٹ میں بتاتا ہوں کہاں ہوتا تھا روم یہ کیسا سارے یہ کیسا ہمارا اقبال بول گئے میرا ایک موضوع نو تیار ہو رہا ہے کسی جگہ سے پیش کرا گا نام نئے ساز پرانی آواز کیا کیا نام ہے موضوع کا اقبال کا شیر پڑ گیا اقبال کا ہے وہی ساز مغرب کا جمہوری

دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا ہائے ہائے ہائے دو جہاں ملک اور سلام

جدرد آیا جی ٹھنڈے ہاں، بہت اچھے ہاں، ہاں، تیری خاک میں ہے اگر تو خیر

دے جوڑے پاک صدقہ ساری نصیحت سے مسلمان چل اگر نے کافر ویر جا زندہ زندہ باد باد میں زیادہ جناب سوزی نہیں کرنا چاہتا جیڑی جہی کرپیٹا وقت بہت قیمتی میں قیمتی وقت نو بہت ضائع کیا